سیدنا سہل بن نبی حسمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں امام نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور ایک صف اس کے پیچھے اور ایک صف اس کے آگے یعنی دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے گی امام اپنے پیچھے والے لوگوں کو دو سجدوں سمیت ایک رکت پڑھائے گا اس کے بعد وہ کھڑا رہے گا یہاں تک کہ یہ لوگ از خود دوسری رکت پڑھ لیں ایک روایت میں ہے پھر امام اپنی جگہ پر بیٹھ جائے یہاں تک کہ وہ دوسری رکت اور دو سجدے پورے کر کے اپنے ساتھیوں کے مقام پر چلے جائیں اور وہ آ کر امام کے پیچھے پہلے والوں کی جگہ پر کھڑے ہو جائے بس وہ ان کو دو سجدوں سمیت ایک رکت پڑھائے اور پھر بیٹھ جائے گا یہاں تک کہ وہ دوسری رکت از خود ادا کر لے پھر امام ان پر سلام پھیر دے حدیث نمبر انتیس سو باسٹھ مسنت احمد